اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کے متعلق بشارت دی ہے کہ وہ پکے حق پر ہے پکے سچ پر ہے ان کی دو نشانیاں بیان فرمائی ہے کہ ان کے پاس قتال والا عمل ہوگا اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہوں گے اور دوسرا ان کے پاس دین کا وافر علم ہوگا آج ان مجاہدین کے پاس ان جیش محمد کے دیوانوں کے پاس ان اللہ والوں کے پاس قتال کا عمل بھی ہے کوئی ان میں سے سری نگر میں لڑ رہا ہے کوئی میں سے دلی اتر پردیش میں لڑ رہا ہے کوئی ان میں سے افغانستان کی طرف رخ کر رہا ہے کوئی ان میں سے چچنیا اور فلسطین جانے کی طرف اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے ان کے پاس قتال کا عمل ہے ساری دنیا سمجھوتے کر رہی ہے جبکہ یہ شہادت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کا علم بھی دیا ان میں علماء بھی ہیں محدثین بھی ہے فقہا بھی ہے مفسرین بھی ہے قرآن کے حافظ بھی ہے حدیث کو پہچاننے والے بھی ہے فقہ کو سمجھنے والے بھی ہیں متون کو پہچاننے والے ہیں حواسی کو پڑھنے والے ہیں کتابوں پہ نظر رکھنے والے ہیں اکابر کے مزاج کو سمجھنے والے ہیں خدا نے ان کو علم بھی دیا خدا نے ان کو کتاب بھی دیا ان کی زیارت بھی عبادت ہے ان کے قریب بیٹھنا بھی سعادت ہے یہ عورتوں کے پیچھے نہیں پھرتے یہ اپنی آنکھوں میں حیا رکھتے ہیں یہ مال میں خیانت نہیں کرتے یہ حرام مال سے اس طرح بچتے ہیں جس طرح سے کوئی آدمی زہر اور آگ سے بچتا ہے یہ لوگ بز دلی سے اس طرح سے بچتے ہیں جس طرح پانی خشکی سے بچتی ہے یہ لوگ بہادر ہے شجا ہے رسول اللہ کی امت کے سرتاج ہے ان کے لیے نبی نے اس زمانے سے بشارت دی ہے پھر یہ غزوت الہند والے ہیں یہ اس جماعت والے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بشارت لکھ دی ہے یہ انہی مجاہدین کا تسلسل ہے جن کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کوئی مجاہد میرے لیے دعا کے دو بول بول دے گا دعا کے دو جملے بول دے گا